کابل کو سجا دیں گے گلزار بنا دیں گے اجڑی ہوئی گلیوں میں پھر پھول کھلا دیں گے کابل کو سجا دیں گے افغان مجاہد کی رفتار نہ کم ہوگی افغان مجاہد کی رفتار نہ کم ہوگی اب خون کی دھاروں سے تاریخ رقم ہوگی اب خون کی دھاروں سے تاریخ رقم ہوگی ہے شوق شہادت کیا دنیا کو دکھا دیں گے کابل کو سجا دیں گے ہم کفر کے منصوبے ہمت سے پلٹ دیں گے ہم کفر کے منصوبے ہمت سے پلٹ دیں گے باطل کی بساتوں کو ٹھوکر سے الٹ دیں گے باطل کی بساتوں کو اب خون کے قطروں سے طوفان اٹھا دیں گے کابل کو سجا دیں گے ہوٹوں پہ مجاہد کے تکبیر کا نعرہ ہے ہوٹوں پہ مجاہد کے تکبیر کا نعرہ ہے کے مقابل یہ ہتھیار ہمارا ہے ان کے مقابل یہ ہتھیار ہمارا ہے تکبیر کے ناروں سے دنیا کو ہلا دیں گے کابل کو سجا دیں گے کابل کو سجا دیں گے گلزار بنا دیں گے افغان مجاہد جب میدان میں ڈٹتے ہیں افغان مجاہد جب میدان میں ڈٹتے پھٹتے ہوئے گولوں کو ہاتھوں سے لپکتے ہیں پھٹتے ہوئے گولوں کو ہاتھوں سے لپکتے ہیں ٹوٹی بندوقوں سے ہم ٹینک اڑا دیں گے کابل کو سجا دیں گے ٹینکوں اور توپوں سے مومن ڈر سکتا لشکر کوئی کابل کا اب رخ نہیں کر سکتا ہم کفر کی فوجوں کو رستا ہی بھلا دیں گے کابل کو سجا دیں گے آنکھیں میرے بچوں کی ساگر کی طرح چھل کے آنکھیں میرے بچوں کی پھر فتح کی خوشیوں سے بھیگی ہوئی سب پل کے پھر فتح کی خوشیوں سے بھیگی ہوئی سب پل کے افغان مجاہد کی راہوں میں بچھا دیں گے کابل کو سجا دیں گے اجڑی ہوئی گلیوں میں دلا دیں گے کابل کو سجا دیں گے